حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی مثال گھٹنا بندھے ہوئے اونٹوں کی سی ہے اگر مالک ان کے بندھنوں کے ذریعے سے ان کی حفاظت کرے گا تو انہیں اپنے قابو میں رکھے گا اور اگر ان کے بندھن کھول دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار سات سو تراسی